اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء بیان کیجئے لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کا حال جیسے کچھ پانی جو ہم نے آسمان سے برسایا فختلا طبی نبات الارض زمین کے پودے اس پانی کے ساتھ مکس ہوئے فاسبح حشیمن تذروح الریاح پھر کچھ دن بعد وہ ریزہ ریزہ ہو گیا جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں وکان اللہ علاق الشعم مقتدر اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور اولاد تو دنیاوی زندگانی کی ایک زینت اور رونق ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربی کا ثوابن وہ خیرن جو اعمال باقی رہنے والے ہیں اچھے اچھے عمل ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے سورہ کاف کی تفسیر چل رہی ہے پانچ رکو ہو گئے چھٹا رکو پڑھ رہے ہیں چوالیس آیتیں ہو گئیں پینتالیسویں آیت پڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں پیچھے تو اللہ نے ایک انفرادی انڈیویجول مثال بیان کی تھی اصحاب الجنتین کی صاحب الجنتین کی جو باغ کا مالک تھا اور اپنی دنیا کے غرور میں نشے میں اللہ کے سامنے سینہ تانتا تھا فخر کرتا تھا تو اس کو اس کے دوست نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا بالآخر اس کے اس غرور کے نشے میں اور اس کے نتیجے میں پاداش میں وہ باغ تباہ ہوا اور حسرت سے ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا تو اللہ نے وہ تو ایک انفرادی مثال بیان کی تھی اب اللہ پاک ایک جنرل مثال بیان کر رہے ہیں عمومی طور پر سب انسانوں کے لیے کہ دیکھو دنیا کی دولت اور دنیا کا باغ دنیا کی زینت یہ بالکل نا پائے دار ہے بہت جلد ختم ہونے والی ہے سریع الزوال ہے تم اس کی عاشق مت بننا فریفتہ مت ہو جانا دیکھو ایک مثال سنو اور یہ مثال اللہ نے اور جگہوں پر بھی بیان کی ہے انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون एक और जगह ये انما बयान की لعب अन्नमल हयात दुनिया लईबुन वलहुन वजीनतुन وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دنیاوی زندگانی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا زمین کے پودے شروبز اور جڑی بوٹیاں گھاس بھوس یہ اس کے ساتھ مکس ہوئے اور اگ نکلے اور کچھ مدت تک تو وہ پودے اور وہ گرینری اور وہ سبزہ بہت لہلہاتا ہوا نظر آیا لیکن پھر کچھ ہی دنوں بعد کٹائی کا وقت آیا یا تو کسان نے خود کٹائی کی یا کوئی خدائی آفت آئی اور اس کو تباہ کر دیا دونوں صورتوں میں کچھ مدت بعد چند ہفتوں مہینوں بعد وہ سبزہ سارا ختم اور وہ پیلے پیلے کچرے رہ جاتے ہیں جو اڑتے ہیں ہوا میں ادھر سے ادھر دنیا ختم ہو گئی وہ دنیا کھیتی کی دنیا ختم ہو گئی سمجھو اسی طرح تمہاری دنیا بھی ختم ہو جائے گی تم دنیا میں آئے ماں کے پیٹ میں نطفہ پہنچا ولادت ہوئی دنیا میں آئے تیزی سے زندگی گزر رہی ہے اور گزرتے گزرتے ایک دم موت آ جائے گی اور تم نے جو کچھ کیا تھا وہ وہاں پر رہ جائے گا باقی اور وہ اگر برے اعمال ہیں تو وہ ہوا منصورہ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے اچھے اعمال ہیں تو پائیدار ہوں گے اس کا ثواب اللہ کے یہاں ملے گا یہ سورج روزانہ جو نکلتا ہے یہ ایک تو آواز دیتا ہے دو فرشتے اس کے ساتھ آواز دیتے ہیں کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے آج کے دن میں تجھ سے جتنی نیکیاں ہو سکتی ہوں کر لے کیونکہ یہ دن تیری زندگی میں واپس نہیں آنے گا اور سورج جب چڑھتا ہے تو یہ ہماری پیدائش ہے نکلتا ہے تو ہماری پیدائش ہے پھر دس گیارہ بجتے ہیں وہ بارہ بجتے ہیں بر بالکل اپنی آب تاب اور آن بان شان کے ساتھ اوپر کھڑا ہوتا ہے یہ ہماری جوانی ہے پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے یہ بڑھاپا ہے پھر ڈوبتا ہے یہ ہماری موت ہے تو سورج روزانہ ہم کو ہماری موت یاد دلاتا ہے اللہ رب العزت والجلال کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں دنیوی دولت پر زیب و زینت پر پیسوں پر زمین پر جائیداد پر حویلی پر کوٹھی پر باغ پر فریفتہ مت ہو جانا مالدار ہو ملینئر ہو بڑی کھیتی پک رہی ہے لکھ پتی کروڑ پتی ہو لیکن تم اس پر ناز نہ کرنا دیکھو اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اللہ جس سے چاہتے ہیں لیتے ہیں دینا بھی اللہ کا کام لینا بھی اللہ کا کام تو دنیا کے اوپر عاشق مت ہو جانا تمہیں محبت کس سے کرنی چاہیے اس کو دوسری آیت میں اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا مال اور اولاد تو دنیاوی زندگانی کی زینت ہے ہاں جو اعمال باقی رہنے والے ہیں اچھے اچھے عمل ہیں اس میں مشغول ہو جاؤ کیونکہ اس کا ثواب بھی اللہ کے یہاں بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ امید بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے مال اور اولاد دیکھو کھیتی باڑی پیسہ یہ تو ہے ہی ظاہر ہونے والا مال بھی ظاہر ہونے والا اولاد بھی جانے والی کبھی انسان کی زندگی میں اس کی اولاد جاتی ہے کبھی انسان پہلے جاتا ہے اس کی اولاد بعد میں آتی ہے لیکن جانا سب کو ہے تو مال اور اولاد یہ دنیا میں زینت کے لیے اللہ نے دیے ہیں اس سے آدمی ذرا خوبصورت بنتا ہے مال کے ذریعے سے اپنا مکان اپنی حویلی میں رنگ روغن کراتا ہے خوبصورت مکان بناتا ہے اولاد ہوتی ہیں تو اولاد کی کثرت یا اولاد کے ذریعے سے بہت آنا جانا ہے چہل پہل ہے گھر میں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پوتے ہیں پوتیاں ہیں نواسے ہیں تو اسے گھر میں ایک چہل پہل رہتی ہے تو لگتا ہے کہ ہمارا گھر بھرا ہوا ہے تو مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگانی میں انسان کو ذرا زینت بخشتے ہیں رونق کا ذریعہ ہے اس سے رونق بڑھتی ہے بس یہاں تک ہی ہے یہ چیزیں رہنے والی نہیں ہیں رہنے والی کون ہیں الباقیات الصالحات انسان مرتا ہے تو اس کے تین بھائی ہوتے ہیں دو تو قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں اور واپس چلے آتے ہیں ایک اس کے ساتھ قبر کے اندر بھی جاتا ہے اس کا مال اس کے گھر والے یہ تو قبر تک جاتے ہیں حدیث میں ہے زمانے جاہلیت میں اس کا مال بھی اٹھا کر کے قبر تک لے جاتے تھے پھر واپس لے آتے تھے ہمارے یہاں یہ دستور نہیں یہ کافروں کے یہاں تھا یہ دستور تو مال اور گھر والے یہ تو وہاں تک جاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں اور اعمال اندر بھی جاتے ہیں قبر میں ساتھ تو انسان کو فکر کس کی کرنی چاہیے مال اور اولاد کی یا اعمال کی اللہ کہہ رہے ہیں اعمال کی فکر کرو فرمایا بل باقیات الصالحات باقیات الصالحات کیا ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک تفسیر میں مجاہد ابن جبر سعید ابن جبیر کہتے ہیں باقیات الصالحات پانچ ٹائم کی نمازیں ہیں دوسرا قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اور اکرمہ کا یہ ہے الباقیات الصالحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ وہ اعمال ہیں جن کا ثواب باقی رہتا ہے ایک حدیث میں فرمایا لن اقولا سبحان اللہ اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس یہ تسبیح پڑھنا مجھے زیادہ محبوب ہے اس تمام دنیا سے جس پر آفتاب روشن ہوتا ہے سورج نکلتا ہے سورج کے نیچے ساری دنیا ہوتی ہے اگر ساری دنیا کا میں مالک بن جاؤں ساری دنیا کا مالک میں بن جاؤں تو اس سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس تصویر کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ہوگی یہ حضور فرما رہے ہیں تو سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا ثواب باقی رہنے والا ہے تو اس لیے یہ الباقیات الصالحات ہیں ایک تیسری تفسیر اچھا جب یہ باقیات الصالحات ہیں تو اس کی تصویر پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے معمول بنائیے روزانہ صبح میں اور شام میں فجر بعد اور عصر بعد چار تسبیح پڑھ لیا کرو ایک تسبیح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک تسبیح استغفار استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اور ایک تسبیح درود شریف اللهم صل علی محمد النبی الامی والا علی واصحابہ وسلم تسلیمہ یہ چار تسبیحات پڑھ لیا کرو بڑا فائدہ ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے جو کوئی بیات ہوتا حضرت اس کو سب سے پہلے یہ تسبیحات سکھاتے بعد میں بارہ تسبیح کا ذکر مرحمت فرماتے تو یہ تسبیح تو ضروری ہے ہر مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے تو اس کو پڑھا کرو اس کا ثواب باقی رہنے والا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی دونوں ٹائم پڑھ لو اگر دونوں ٹائم نہ پڑھ سکے تو کم سے کم ایک ٹائم تو ضرور پڑھو فجر بات تو اپنی عادت بنا لو ان تسبیحات کو پڑھنے کی اللہ تو یہ دوسری تفسیر ہوئی نمبر تین حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت میں آیا کہ الباقیات الصالحات میں الصالحات سے مراد نیک بیٹیاں ہیں اگر کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوں وہ ان کی برابر تربیت کرے اور ان کو نیک بناوے تو وہ بیٹیاں آگے چل کر کے جو کچھ نیک اعمال کریں گی ان سب کا ثواب باپ کو ملے گا حدیث میں ہے جس کے گھر میں تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے اچھی طرح پرورش کرے یہاں تک کہ بڑی ہوں شادی کرا دے ان کے گھر پہنچا دے شوہر کے یہاں تو وہ تین بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے دیوار بن جائیں گی اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی صحابی نے پوچھا اور دو یا رسول اللہ فرمایا اور دو بھی مطلب یہ ہے بچیوں کی دینی تربیت کرو دینی ذہن بناؤ ان کا حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ابھی ایک ان کی بیٹی کا ایک مکتوب آیا کہ ان کے والد نے ان کی تربیت کیسے کی تھی تو کہتے تھے کہ سب سے پہلے نماز کا بہت اہتمام تھا نماز کا وقت ہوتا تو شروع وقت ہی میں ابا جی ہم کو نماز پڑھاتے ہمارے لیے وضو کا پانی لے آتے سفر میں ہوتے تو پردہ کے پیچھے سے خود وضو کا پانی ہمارے ہاتھوں پر ڈالتے اور ہم کو وضو کرواتے اور ہم سے نماز پڑھواتے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نماز میں تاخیر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم کو عادت ایسی پڑ گئی کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم شروع ہو فوراً ہم نماز پڑھ لیتی ہے اور ابا جی ہماری بہت اچھی تربیت کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے ابھی روزے شروع کیے تھے تو ہم سے پوچھتے تھے کہ اس رمضان میں کس نے کتنے روزے رکھے اور جس نے جتنے روزے رکھے ہوتے تو ہر روزے کا ایک روپیہ عید کے دن فرما دے تو بچوں کی تربیت چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈلواتے اور صدقہ خیرات کرواتے اور ساتھ ہی یہی نہیں فرمایا متبخ میں چولہے کے پاس بھی آ کر بیٹھتے اور ہم کو سکھاتے کہ یہ کام یوں کرو یوں کرو ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے پکانے میں ہم کو سکھاتے مدد کرتے اور انہوں نے بہت سی ریسیپیاں ہم کو بتائیں کہ اس کو یوں بناؤ یوں بناؤ تو ہمیں بہت سی چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی اور کپڑا دھونے کا طریقہ سکھاتے استری کرنا سکھاتے ہر کام ترتیب سلیقے سے کرنے کی عادت ڈلواتے عادت دے کہ ہر چیز اپنی جگہ رکھا کرو کوئی شیشی کھولو تو اس کے بعد فوراً اس کو بند کر دو کھلی کھلی مت چھوڑو ہر چیز اپنی جگہ رکھو تاکہ جب ضرورت پڑے وہاں سے فوراً مل سکے ادھر ادھر ڈھونڈنا نہ پڑے یہ بچیوں کی تربیت ہے جب شادی ہو گئی اور جب اپنے شوہر کے یہاں گئی تو حضرت نے ایک لمبا خط لکھا اور اس میں کچھ آداب شوہر کے حقوق بتائے ماں باپ کے حقوق فرمایا اب تک تمہارے ماں باپ کا حق تم پر زیادہ تھا اب شادی ہو گئی ہے تو شوہر کا حق ماں باپ سے بھی بڑھ گیا ہے اپنے شوہر کا خوب خیال رکھو اس کا دل خوش کرو اس کو کوئی تکلیف مت پہنچنے دو خوشی میں غمی میں اس کا ساتھ دو اس طرح تربیت فرما دی تو اپنی بچیوں کی تربیت کرنا ضروری ہے اللہ پاک نے یہ جو کہا ول باقیات ایک تفسیر اس کی یہ آئی کہ اس سے مراد نیک بیویاں ہیں اور نمبر چار چوتھی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس میں تمام اعمال صالحہ شامل ہیں نماز روزہ زکا صدقہ حج تسبیح تلاوت ذکر فکر یہ سب الباقیات الصالحات ہیں کیونکہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے بس ایک شرط ہے اس میں خلوص ہونا چاہیے دکھاوا نہیں اگر خلوص کے ساتھ کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کا ثواب اس کے لیے باقی رہے گا اور اگر دکھاوے کے لیے کیا ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا اللہ کہیں گے جس کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا جا اس کے پاس سے ثواب لے لے میرے لیے نہیں کیا تھا میں نہیں دوں گا ثواب تو الباقیات الصالحات کے معنی کوئی بھی نیک عمل چاہے ایک سبحان اللہ ہو کہ ایک قلو اللہ ہو کہ ایک روپیہ صدقے میں دیا ہو ہر چیز جو بھی نیکی ہے وہ باقی رہنے والی ہے ثواب اس کا محفوظ ہوگا اور خیر عند ربک ثوابا اس کا ریٹرن بھی اللہ کے یہاں بہتر ملنے والا ہے آج لوگ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں سود لینے کے لیے کہتے ہیں فلاں بینک میں سود زیادہ ملتا ہے فلاں میں زیادہ ملتا ہے اس میں ریٹرن زیادہ ہے اس بزنس میں ریٹرن زیادہ ہے اس بزنس میں پروفٹ زیادہ ہے اللہ کہتے ہیں باقیات اس صالحات کی پروفٹ سب سے زیادہ ہے اس کا جو ریوارڈ اور ثواب اور بدلہ ملنے والا ہے وہ بہتر ہے اور وہ خیر عملہ اور اس کے ساتھ امید بھی زیادہ مدی ہوئی ہے جی دنیا میں جو دنیا میں جو مال دولت ہے اس کے ساتھ امید نہ پائے دار ہے کبھی بزنس سکسیس جاتی ہے کبھی فیل ہوتی ہے کبھی کھیتی باڑی میں نفع ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے تو دنیاوی چیزوں میں مال میں امید ہوتی بھی ہے لیکن وہ امید پائیدار نہیں ہے ہاں آخرت میں جو اعمال صالحہ ہیں اس کے ساتھ امید مضبوط ہے بنی ہوئی ہے اس کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے اللہ پاک وہاں پر ایک نیکی کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیں گے دس گنا زیادہ کریں گے اور اگر چاہا تو سات سو گنا کر دیں گے اور اگر چاہا تو سات ہزار سات لاکھ تک بھی اللہ دے سکتے ہیں اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اس لیے فرمایا باقیات اس صالحات کرو اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا اور اس کے ساتھ امید بھی زیادہ اچھی ہے باقی دنیاوی چیزوں کے ساتھ ریٹرن بھی کم ملتا ہے امید بھی اچھی نہیں ہوتی ہے اس لیے اس کی طرف توجہ نہ کرو اس کی طرف توجہ کرو اللہ ہمیں شب و روز میں نیک اعمال میں بزی رہنے کی توفیق عطا فرمائے رات کو تحجد پڑھنے کی توفیق دے دن میں کوئی نفلیں پڑھنے کی توفیق دے اشراق چاشت اوابین کی توفیق دے تسبیحات تلاوت کلام پاک اس کا اہتمام نصیب فرمائے خاص طور پر جو حافظ ہیں ان کو کم سے کم روزانہ تین پارے پڑھنے چاہیے غیر حافظ کو ایک پارہ پڑھنا چاہیے تو قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے صبح میں یاسین پڑھنے کی توفیق دے مغرب بعد واقعہ پڑھنے کی توفیق دے عشاباد سورہ ملک سور سجدہ پڑھنے کی اللہ توفیق دے یہ اعمال باقی رہنے والے ہیں اس کی فکر کرو یہ اللہ کہہ رہے ہیں آگے ان اعمال کا ثواب کب ملے گا اس کو بیان فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا قیامت کے دن ثواب ملنے والا ہے قیامت کے دن سے پہلے کیا ہوگا فرمایا ہم بادلوں کو چلا دیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین کھلی پڑی ہے اور ہم سب لوگوں کو جمع کر دیں گے کسی ایک انسان کو بھی نہیں چھوڑیں گے على ربك صفا سب کے سب رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے صف در صف لائن بنا کر لائن میں کھڑے ہوں گے دنیا میں تو کہیں پر جاتے ہیں کسی بڑے کے یہاں تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ بھی جاتے ہیں یہاں چھپنے کی گنجائش نہیں ہوگی سیدھی لائن میں کھڑے ہوں گے کوئی کسی کے پیچھے چھپ نہیں سکے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا زام تم اللہ بلکہ تمہارا تو خیال تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں بنایا ہے کوئی فکس ٹائم نہیں کیا ہے حالانکہ یہ اپوائنٹمنٹ تھا تمہارا خدا کے ساتھ ملاقات اور میٹنگ کا اپوائنٹمنٹ تھا جیسے آپٹیشین ڈینٹسٹ ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہاسپٹل کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا ایک اپوائنٹمنٹ ہے تو تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے وہ فکس ٹائم نہیں ہے حالانکہ یہ وہ فکس ٹائم تھا جس کی ہم تم کو وارننگ سنا رہے تھے تم نے دھیان نہیں دیا تھا آگے اب تمہارے تم ہمارے سامنے حاضر ہوگی دیال کتاب اور دفتر رکھ دیے جائیں گے اعمال نامے فتح المجرمین مشفقین مما فی مجرم لوگ اپنا اعمال دیکھیں گے تو کانپ رہے ہوں گے ان حرکتوں سے جو اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ یقولون کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب ہائے ہماری کمبختی اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها یہ عمل نامہ نہیں چھوڑتا ہے کوئی چھوٹا عمل اور نہ کوئی بڑا عمل مگر یہ کہ وہ سب اس میں شمار کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اور پایا انہوں نے جو کچھ عمل کیا تھا اس کو موجود ولا ظلم و ربو کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتے اللہ پاک نے قیامت کے دن کا بڑا عجیب نقشہ یہاں کھینچا فرمایا ویومن سیر الجبال پہاڑوں کو ہم چلا دیں گے یہ جب سور پھونکا جائے گا حضرت اسراف علیہ السلام سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے اس وقت بھی ریڈی ہیں ایک حدیث میں ہے کیف انہم وقد التقم صاحب القرن قرنه واصغى سمعه ينتظر لان يؤمر بالنفخ فينفخ فيه میں اپنی زندگی کو ایش آرام میں کیسے گزار سکتا ہوں انجوائے کیسے کر سکتا ہوں لگژری کے اندر حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سور والے فرشتے نے سور اپنے منہ میں رکھ لیا ہے اپنا کان جھکا دیا ہے منتظر ہے کہ حکم ہو جائے پھونکو اور وہ پھونکے اس کو میں دیکھ رہا ہوں اس منظر کو اسرافیل علیہ السلام بہت بڑے فرشتے ہیں بہت بڑا سور ہے اور اس کو پھونکیں گے تو جب وہ پھونکیں گے تو ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی پہلے اوپر کا نظام درہم برہم ہوگا سورج بے نور ہو جائے گا ستارے ٹوٹ پڑیں گے پھر زمین کا نظام درہم برہم ہوگا زمین کے نظام میں پہاڑ جو اتنے بھاری ہیں ہمالیہ پہاڑ وہ سور جب پھونکا جائے گا تو اس کی آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے اٹھ جائے گا جب شور ہوتا ہے دھماکہ اگر کچھ ہو تو یہاں کھڑکیاں یہاں پھٹتی ہیں یہ پنکھے ان کے اڑتے ہیں وہ آواز کی وجہ سے اور خطرے کی وجہ سے ارتھکویک اور زلزلہ ہوتا ہے چھوٹا سا تو بلڈنگوں کی بلڈنگیں گرتی ہیں تو اس وقت تو صرف چھوٹا سا نہیں ہوگا زلزلہ نہیں ہوگا پوری زمین اوپر نیچے پلٹ دی جائے گی ایک گیند کی طرح کرکٹ بال کی طرح سے گول گول گھمائی جائے گی جب زمین سور پھونکنے پر گول گول گھومے گی تو وہ پہاڑ بھی ہوا میں اڑ رہے ہوں گے پہلے تو اڑ رہے ہوں گے اور اس کے بعد ریزا ریزا یہاں پہلی حالت بیان کی ہے وہ نسیر الجبال وطر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب اور دوسری جگہ فرمایا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش دھونی دیا ہوا روئی تو روئی کو اگر الگ الگ ٹکڑے کر دیے گئے ہوں دھونی دی گئی ہو پھر وہ ہوا میں اڑتا ہے ہم اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہوا میں اڑتا ہے آپ زیادہ سمجھتے ہیں اس کو کپاس والے تو کپاس جس طرح ہوا میں اڑتا ہو پہاڑ بھی اس طرح اڑ رہے ہوں گے ہوا میں تو شروع میں تو یہ کیفیت ہوگی بعد میں ریزا ریزا ہو جائیں گے ویس الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا یا ربی نصفہ خدا پاک اس کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دے گا اور اس کی دونی دے کر روئی کے گالوں کی طرح الگ ہو جائیں گے تو یہ پہاڑ جو ہیں ہمالیہ پہاڑ یہ بھی اپنی جگہ سے ٹوٹ پڑیں گے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے وہ دن قیامت کا دن ہے جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی اور وہ ترل اور زمین کو تو دیکھے اے مخاطب بالکل کھلی کھلی یعنی اس کے اوپر کوئی بلڈنگ نہیں کوئی پہاڑی نہیں کوئی درخت نہیں کوئی سایہ نہیں ایک ہموار میدان ہے فیلڈ ہے بالکل نہ کھڈا ہے اس میں نہ چڑھائی ہے نہ اونچ نیچ ہے ایک دم ہموار زمین ہے آگے فرمایا وہ شر نہ ہوں اس زمین پر ہم سب کو جمع کر دیں گے جمع کر دیں گے خبر سے نکلیں گے جو سورہ یاسین میں مذکور ہے ون فی قافی سور فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْسَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ہرے ہائے ہماری کمبختی قبر میں سے کس نے ہم کو اٹھا دیا فرشتے جواب دیں گے هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یہ قبر سے نکل کر اللہ کے یہاں آنا وہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا رسولوں نے سچ کہا تھا تو قبر سے نکلیں گے اس کو کہتے ہیں بعث قبر سے نکلنے کو کیا کہتے ہیں بعث بعد الموت قبر سے اٹھنا تو قبر سے تو اٹھ گئے اب جانا ہے کہاں پر میدان حشر میں تو میدان حشر میں جمع ہونے کو کہتے ہیں حشر کیا کہتے ہیں حشر اس کو قرآن نے کہا احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خشعن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مضعین الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر پکارنے والا پکارے گا یوم ایدعو الداعی الى شيء نکر عجیب پکار ہوگی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور قبر سے ایسے نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں فرشتے کھڑے ہوں گے میدان کو گھیرے ہوئے فرمائیں گے ادھر چلو وہ ڈائریکشن ہے ادھر جانا ہے میدان اشر کہاں ہے بیت المقدس یا میدان عرفات یا ان دونوں کے درمیان کا پورا حصہ یہ میدان حشر ہے دنیا میں جو کوئی جہاں ہوگا وہاں سے میدان حشر میں حاضر ہو جائے گا آسٹریلیا سے امریکہ سے انڈیا سے ایشیا سے یوروپ سے جہاں کہیں افریقہ سے سب وہاں پر آئیں گے اس زمین کو خدا پاک پھیلا دیں گے جیسے روٹی کا پیڑا ہوتا ہے بیلن سے اس کو پھیلاتے ہیں اللہ اللہ رب العزت والجلال اس زمین کو پھیلا دیں گے اور ابجوں خربوں انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا بچہ سارے انسان اللہ کے سامنے موجود ہوں گے یہ ہے حشر یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا تکوا والوں کو ایک وفد اور ڈیلیگیشن کی شکل میں حاضر کیا جائے گا کوئی وفد اور ڈیلیگیشن کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو شان کے ساتھ جاتا ہے مرسیڈیز گاڑی میں جاتا ہے کیونکہ وہ وی آئی پی ہیں دوسرے ملک کے امبیسڈر ہیں تو ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں ان کے لیے اور لال کارپیٹ کے اوپر ان کو اتار کر کے گاڑی میں بٹھا کر کے ان کو لے جاتے ہیں تو جس طرح کوئی وفد ہوتا ہے ڈیلیگیشن ہوتا ہے تقوا والوں کو اس طرح اللہ کے سامنے لایا جائے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یہاں حدیث ہے تفسیر سور مریم میں کہ نیک بندے جب قبر سے نکلیں گے تو ان کے لیے خوبصورت نورانی اونٹنیاں لائی جائیں گی اور اس پر ان کو بٹھا کر کے میدان حشر میں پہنچایا جائے گا تو یہ تو تقوا والوں کا حشر ہوگا اور جو دوسرے ہیں مجرم ہیں تو وہ تو گھسٹتے پھسلتے زخمی ہوتے ہوتے لہو لہان ہوتے ہوتے ماں مصیبت سے وہاں پہنچیں گے لیکن جانا ضرور ہوگا سب کو سب کو وہاں پہنچنا پڑے گا کسی کو بھاگنے کا امکان نہیں ہوگا پورا میدان حشر فرشتوں کے ذریعے گھیرا ہوا ہوگا سب وہاں پر جمع ہو جائیں گے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قرآن شریف میں ہے ونا شروح یو مل قیامت بکما جہنم کلر کافر کا حشر ہوگا میدان حشر میں وہ آئے گا تو اپنے چہرے کے بل گھسٹتا گھسٹتا آئے گا صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انسان تو پاؤں پر چلتا ہے چہرے کے بل کیسے گھسٹتا ہوا آئے گا حضور نے فرمایا جو خدا دو پاؤں پر چلا سکتا ہے وہ چہرے پر بھی چلا سکتا ہے خدا نے ایسی مخلوق بنا دی ہے جو چہرے پر چلتی ہیں سمندر میں ایک سمندری شیر ہوتا ہے سی لائن اس کی باڈی اوپر کو ہوتی ہے اور اس کا منہ نیچے ہوتا ہے اور اس کی دونوں ہاتھ یوں ہوتے ہیں اور وہ یوں یوں یوں کر کے پھسلتا ہے اس کا جسم اس کا پیٹ اس کی دم ساری اوپر ہوتی ہے خدا پاک نے ایک مخلوق رکھ دی دکھا دیا کہ دیکھو یہ مخلوق اپنے منہ پر چلتی ہے تو کافر بھی اپنے منہ پر گھسٹتا ہوا حضور نے فرمایا راستے میں کوئی کانٹا آیا کوئی تیز نوکدار پتھر آیا تو کافی اس سے بھی بچ بچا کر کے نکلے گا اس کو خوب پتا ہوگا کیسے آنا ہے اسی لیے کسی کو وہاں پہنچنے میں دیر لگے گی کوئی جلدی پہنچے گا کوئی دیر سے پہنچے گا کسی کا حساب کتاب جلدی شروع ہوگا کسی کا حساب کتاب دیر سے شروع ہوگا لیکن پہنچیں گے سب ضرور اور وہ دن کسی کے لیے ایک ہزار سال کا ہوگا کسی کے لیے پچاس ہزار سال کا ہوگا اور نیک بندوں کے لیے فجر کی دو سنت کی طرح ہوگا اتنی دیر میں اس کا حساب کتاب ہو جائے گا نیک بندوں کا اللہ کہہ رہے ہیں وہ شرنا ہوں فلم احدا ربی کا ترتیب وار لائن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے لقد جی کما اول مرہ ہمارے پاس تم اسی طرح آ گئے جیسے پہلی بار ہم نے تم کو پیدا کیا تھا حدیث میں فرمایا ان انہور اللہ غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين تم سب لوگ اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے ننگے پیر چپل جوتا نہیں ہوگا پیر میں ننگے بدن کپڑے نہیں ہوں گے غرلن غیر مختون ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تو ختنہ والی چمڑی بھی پیشاب کی جگہ باقی تھی تو قبر کے پیٹ سے نکلیں گے تو اللہ اس چمڑی کو بھی ریپلیس کر دیں گے پورا جسم جیسا ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت تھا ویسا ہی پورا جسم قبر سے نکلتے وقت ہوگا جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے ہی ہم دوسری بار بھی کریں گے یہ ہماری طرف سے ایک پرومس ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے یہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے یہ آیت حضور نے پڑھی اس کے ساتھ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ مرد عورت ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں فرمایا پریشانی اتنی ہوگی کہ کسی کو کسی کا سطر دیکھنے کی طرف ذہن نہیں جائے گا تکلیف میں آدمی کو ایسا ننگا پن نہیں سوچتا وہ مستی جب چڑھتی ہے تب جب ننگی چیزیں کرتا ہے لیکن تکلیف میں بیماری میں کوئی کینسر کا مریض ہو اور چیخ رہا ہو تکلیف سے اس کے سامنے عورت ننگی ناچے گی تو بھی نہیں دیکھے گا اس کو کیونکہ وہ اپنی تکلیف میں ہے مصیبت میں ہے تو وہ دن اتنا پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں اب یہاں دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ان کے کفن میں اٹھایا جائے گا ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے مردوں کو کفن اچھے پہنایا کرو اس لیے کہ وہ اپنے کفن میں حشر کیے جائیں گے تو اس میں اس میں ظاہراً تعارض ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاید تعارض کو اس طرح دور کیا جائے کہ جو نیک بندے ہیں ایمان والے ہیں پرہیزگار ہیں وہ تو اپنے کفن میں اٹھیں گے اور جو غیر ہیں مجرم ہیں فساق فجار کفار مشرق ہیں وہ ننگے اٹھیں گے کفن تھا ہی نہیں ان کے پاس ان کو تو جلا دیا تھا یا ان کو اپنے سوٹ بوٹ ٹائی میں دفن کیا تھا تو وہاں سوٹ بوٹ ٹائی نہیں ہوگی ہمارے یہاں بازوں کو جلاتے ہیں ایک اس طرح کسی کو سمجھیے کہ مرا غیر تو اس کو جلانے کے لیے دو ہفتے تین ہفتے بعد اس کی فیونرل کی ڈیٹ رکھتے ہیں کارڈ بیچتے ہیں شادی کے کارڈ کی طرح کہ فلاں دن اس کا فیونرل ہوگا تو سب رشتے دار آؤ تو وہ ٹائم نکال کر کے اس دن سب آتے ہیں تو اس کو وہ تیار کرنے والا میک اپ شیک اپ کرنے والا جس طرح شادی میں دلہن کو بناتے ہیں تو اس کی میت کی باڈی کو بناتے ہیں میک اپ شیک اپ لگاتے ہیں چشمہ وشمہ پہناتے ہیں گھڑی پہناتے ہیں خوبصورت اس کا تھری پیس سوٹ پہناتے ہیں جوتا پہناتے ہیں موزہ پہناتے ہیں اور سارا کچھ پہنا کر کے پھر اس کو وہ اس میں ڈال دیتے ہیں فرنس کے اندر اوون کے اندر تھوڑی دیر میں وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور ادھر راکھ نکل آتی ہے اور اس راکھ کو اڑا دیتے ہیں تو اب یہ کیا فائدہ ہوا یہ سب پہنانے کا تو اس میں تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں ان کو کفن نہیں ہوگا بغیر کفن کے ننگے اٹھیں گے اور جو کفن میں دفن ہوئے ہیں اللہ کے نیک صالح بندے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ اس کفن کے ساتھ آئیں گے جہاں وہ آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفن میں جو آئے تھے تو اس کفن کو ہٹا کر جنتی خوبصورت جوڑا لایا جائے گا اور ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین خوبصورت شاہی جوڑا اور سوٹ پہنایا جائے گا پھر آگے میدان حشر کی کاروائی شروع ہوگی تو یہ ہے لقد جی تمونا کما خلق مرہ بلزام تم اللہ نہیں تم تو کہتے تھے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے یہ لو وہ وہ آ آ گیا گیا ٹائم ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے وبود الکتاب الکتاب سے مراد احمد نامہ احمد نامہ کسی کو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا کسی کو بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا لیکن ملے گا سب کو تو سب کو ان کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں تو جو مجرم ہیں وہ دیکھیں گے تم دیکھو گے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں امال نامہ کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں ارے مر مر گئے گئے مر گئے کہیں گے یا وہی لتنا ہائے ہماری کم بختی اس امال نامے کو کیا ہوا یہ تو کوئی چھوٹا گنا بھی نہیں چھوڑتا بڑا گنا بھی نہیں چھوڑتا سب کچھ اس میں موجود ہے ہمارے سارے گنا اس میں لکھے ہوئے ہیں یہ گنا سب کب لکھے ہوئے ہوں گے جب اس سے توبہ نہ کی ہو معافی نہ مانگی ہو استغفار نہ کیا ہو جس گنا سے سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ اس کو وہاں سے مٹا دیتے ہیں ٹپیکس کر دیتے ہیں کاٹ دیتے ہیں وہاں سے تو یہ وہ گنا ہوں گے جن سے توبہ نہیں کی تھی جن سے استغفار نہیں پڑا تھا ایک بزرگ کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا حضرت کیا ہے کہا کہ بھائی استغفار کو بہت اچھا عمل پایا مجھ سے گنا تو ہوئے تھے جس گنا سے میں نے استغفار کیا تھا اس کو مٹایا ہوا پایا اور جس گناہ سے میں نے استغفار نہیں کیا تھا اس کو وہاں پر لکھا ہوا پایا حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں کچھ لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا سیاہی سے لکھ رہا تھا وہ لکڑی والے قلم سے تو ان کے یہاں لکڑی والے قلم سے لکھتے تھے پھر جب وہ صفا پورا ہو جائے تو اس میں کہیں کہیں سیاہی ذرا زیادہ ہوتی ہے تو اس کو سکھانے کے لیے تھوڑی مٹی پاس رکھتے تھے اور مٹی اس پر چھڑکتے تھے اور جب وہ مٹی اس سیاہی کو جذب کر لے تو پھونک مار کے اس کو اڑا دیتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لکھا کتاب کے اندر اب اس کو سکھانے کے لیے میرے پاس مٹی نہیں تھی تو میں دیوار کے پاس بیٹھا ہوا تھا پڑوسی کی دیوار تھی تو میں نے اس میں سے تھوڑی مٹی کھرچ لی میں نے کہا اتنی مٹی سے اس کا کیا نقصان ہوگا تو اتنی مٹی میں نے اپنے ناخن سے تھوڑی سی مٹی کھرچی اور اس کے بعد اس کتاب پر اس کو چھڑک دی میں نے اس گنا کو اپنے اعمال نامے میں لکھا ہوا پایا پڑوسی کی دیوار کا اتنا نقصان کیوں کیا تھا پڑوسی کی دیوار تھی تمہاری نہیں تھی تم نے کیوں اس کا نقصان کیا وہ گنا وہاں لکھا ہوا موجود اندازہ لگاؤ اتنی سی مٹی لی تھی وہ بھی نیک کام کے لیے ایک کتاب لکھ رہے تھے علم کا کام کر رہے تھے اس علمی چیز کو سکھانے کے لیے وہ سمجھے معمولی ہے لیکن پکڑ ہوئی اس پر ہم لوگ کیا کیا نہیں کرتے پیسے کھا جاتے ہیں زمینیں کھا جاتے ہیں پتہ نہیں آج کل تو عجیب عجیب سب قصے سننے میں آتے ہیں کیا خدا کا خوف نہیں ہے ان بندوں کو اللہ کے یہاں نہیں جانا ہے حساب کتاب نہیں دینا ہے کبھی بھی کسی کا حق مت مارو یہاں پر ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہوگی ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کر دو اپنا ریکارڈ یہیں سے کلیئر کر لو تمام گناہوں سے توبہ کر لو کسی بھی صاحب حق کا حق ہو تو دنیا میں ہی دے دو یہاں پر روپیہ ہے پیسہ ہے ابھی دے سکتے ہیں قیامت میں جائیں گے وہاں روپیہ پیسہ نہیں ہوگا وہاں نیکی برائی ہوگی وہاں نیکی دینی پڑے گی جتنا پیسہ کھایا تھا اتنی نیکی دینی پڑے گی تو اس لیے وہاں کی کرنسی نیکی برائی ہے یہاں کی کرنسی روپیہ پیسہ ہے یہی حساب چکا لو فرمایا سب کچھ لکھا ہوا ہے سب کچھ وہاں موجود پائیں گے مربو کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتے تجزا نفس بما لا ظلم ان الحساب آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا کوئی ظلم نہیں ہوگا بے شک اللہ بہت جلدی حساب لے لیتے ہیں ظلم کیا ہے کہ کسی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کے اعمال نامے میں اس کو گھسا دیا جائے یہ ظلم ہے یا کسی نے کوئی نیک عمل کیا تھا مگر اس کو اس کے عمل نامے سے حذف کر دیا جائے یہ ظلم ہے تو اللہ پاک ظلم نہیں کرتے نہ تو بے قصور کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے گناہ گھساتے ہیں اور نہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں تاکہ ثواب نہ دینا پڑے نہ اللہ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت اللہ ظلم نہیں کرتے دنیا میں بادشاہ ظلم کرتے ہیں اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ کیوں ظلم کریں گے ولا رب کا حد وما ما بظلام کبھی ان اللہ علیہ ذره ان اللہ علیہ اللہ یہ اللہ پاک نے سمجھایا اللہ پاک ہم کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا کی ناپائے داری کو سمجھنے کی توفیق دے باقیات الصالحات صالحات میں بزی رہنے کی توفیق عطا فرمائے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے حاضری دینی ہے حساب کتاب دینا ہے اس کا فکر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے صلی اللہ وسلم سیدنا محمد والی اجمعین یا رحم الرحمین محاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے گناہ کو گناہ سمجھنے اور اس سے دور بھاگنے کی توفیق دیجئے نیکی کو نیکی سمجھنے اور اس کو کرنے کا شوق عطا فرمائیے ہر خیر و برکت سے ہم کو مالا مال فرمائیے ہر شر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے ربنا تو قبل کا سمیع العلیم انك انت کا الرحيم وصلی اللہ وسلم محمد سابج میں ہی رکھنے کے اشراق پڑھ لیجئے